شعبہ نے عمر بن دینار سے انہوں نے تاؤس اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا کہ میں سات ہڈیوں والے آزا پر سجدہ کروں اور یہ کہ میں نماز میں نہ کپڑا اڑسوں اور نہ بال صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار چھیانوے